الباب الخامس والسبعون ومئتان باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع شرعی طور پر ثابت نسب میں طعن کرنا حرام ہے والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف دیتے ہیں یقیناً انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا وعن ابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان الناس کفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم حضرت ابو ہرد اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہیں نصب میں طعن کرنا اور فوت شدہ پر نوحہ یعنی بین کرنا مسلم